حضرت ام خالد بن بن سعید عاص رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے ان میں ایک چھوٹی سی دھاری دار اونی چادر بھی تھی آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کا زیادہ حقدار کون ہے تو صحابہ خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ اسے لایا گیا تو یہ آپ نے اسے اڑا دی پھر فرمایا اب لی وہ اخلقی اللہ کرے کہ تم اسے خوب پہنو اور پرانا کرو آپ نے یہ دو بار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کی سرخ یا زرد دھاریاں دیکھنے لگے اور فرماتے جاتے تھے سنا سنا یا ام خالد اور یہ لفظ حبشی زبان میں خوبصورت کے معنی میں آتا ہے یعنی بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے اے ام خالد سنن ابو دابود حدیث نمبر چار ہزار چوبیس